اور اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان آیتوں میں مومنین کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمانوں میں ذرا قوت آ گئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ اب دشمن کا مقابلہ طاقت سے کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو لیکن زیادتی نہ کرو یعنی نہ جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے اور نہ جن سے جنگ کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے جنگ کرو مثال کے طور پر عورتیں بوڑھے پاگل بچے گرجوں میں رہنے والے اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے انہیں قتل نہ کرو کسی کا مسئلہ نہ کرو حیوانات کو قتل نہ کرو اور درختوں کو نہ کاٹو اور اسلام کی دعوت دیے بغیر اچانک کسی قوم پر حملہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جس شہر سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکالو اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کو روا رکھا تمہیں عذاب میں مبتلا کیا وطن سے نکالا مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا اور تمہیں تمہارے دین سے نکال دینا چاہا یہ جرائم قتل سے کہیں بڑھ کر ہیں اور دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو ہاں اگر وہاں پر قتال کی ابتدا ان کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر فرار کی راہ نہ اختیار کرو بلکہ انہیں قتل کرو اس لیے کہ کافروں کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے اور اگر وہ قتال سے باز رہیں تو تم بھی رک جاؤ اللہ غفور الرحیم ہے اور ان سے قتال کرو تاکہ حرم سے فتن و فساد کا صفایا ہو جائے اور تاکہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو نہ اس کے علاوہ کسی سے ڈرا جائے نہ کوئی شخص ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور نہ دین حق پر چلنے کی وجہ سے اسے ستایا جائے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور جن مشرقین مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں معاہدے کی مدت ختم ہو جانے کے بعد مکہ سے نکل جانا پڑا اور مسجد حرام بتوں اور مشرقوں سے پاک ہو گیا اور مسلمان وہاں باعزت زندگی گزارنے لگے